قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون اے نبی آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات یعنی اندھیروں سے اس حالت میں نجات دے دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تزلل ظاہر کر کے اور چپ کے چپ کے کہ اگر اے اللہ آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور حق شناسی والوں سے ہو جائیں آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو ان سے نجات دیتے ہیں اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو آپ اے نبی کہیے کہ وہ اللہ اس پر بھی قادر ہیں کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دیں یا تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دیں اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دیں آپ اے نبی دیکھیے تو صحیح کہ ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرقین بھی مشکل کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے اللہ اپنے بندوں پر احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے بر و بحر کی تاریکیوں سے ان پریشان حالوں کو کیسے نجات دی جبکہ بری مشکلات اور بحری گرداب میں پھنس گئے تھے جہاں مخالف ہوائیں چل رہی تھیں اور اس وقت وہ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ واحد کو مخصوص کر رہے تھے جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں سمندر میں کسی مدرت سے سابقہ پڑتا ہے تو اس وقت یہ مشرق لوگ اپنے سارے شرکا کو بھول جاتے ہیں جن کی یہ عبادت خشکی میں کرتے ہیں کوئی بت یاد نہیں آتا کوئی پیر کوئی فقیر کوئی ولی کوئی مرشد کوئی جھنڈا کوئی تودا یا کوئی استھان وغیرہ یاد نہیں آتا یاد تو صرف اللہ رب العزت آتے ہیں قول پاک ہے کہ تمہارے رب اللہ وہی تو ہیں جو بحر و بر میں تمہیں لے چلتے ہیں اور جب جہاز خوشگوار اور موافق ہوا کے ساتھ چلتے ہیں تو بڑے خوش رہتے ہو اور جب بعد مخالف چلتی ہے اور ہر طرف سے موجیں ٹکر دیتی رہتی ہیں اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو موت میں گھر گئے تو بڑے خلوص سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ اگر اس مصیبت سے آپ ہمیں نجات بخشیں گے تو ہم بہت شکر گزار بندے بنیں گے سورہ یونس آیت نمبر باویس میں اس کا پورا ذکر ہے اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ غور تو کرو کہ بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہیں سیدھی راہ کون چلاتے ہیں اور خوش آئند ہواؤں کو اپنی رحمت سے کون بھیجتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور اللہ تعالیٰ بھی ہے جسے تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہو اور یہ آیت کریمہ کے ظلمات بحر و بر سے کون نجات دیتے ہیں جس کو تم سرن و علانیتاً پکارتے ہو کہ اگر اے اللہ آپ ہمیں نجات دیں گے تو ہم شکر گزار بنیں گے اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں اس سے اور ہر درد و کرب سے نجات بخشی ہے لیکن تم پھر بھی خوشحالی میں بتوں کو اور اپنے معبودان باطلا کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر رکھا ہے اللہ کا شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ تم پر عذاب نازل فرمائے جیسا کہ سور بنی اسرائیل میں ہے کہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں جہازوں کو سمندر میں چلاتے ہیں تاکہ تم دولت کماؤ وہ تم پر رحیم و کریم ہیں اور جب تمہیں کوئی مدرت آ پہنچتی ہے تو اپنے سب بتوں اور معبودان باطلا کو بھول جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ ہی یاد رہ جاتے ہیں اور جب سمندر کے خطرات سے بچا کر خشکی پر اللہ تعالیٰ لا کھڑا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعراض کر جاتے ہو انسان بڑا ہی ناشکر گزار ہے زمین پر آنے کے بعد کیا تم بچ گئے وہ چاہے تو پانی میں ڈبونے کی طرح کیا زمین کے اندر بھی تمہیں نہیں دھسا سکتے یا تم پر آسمان سے پتھراؤ ہو جائے اور پھر کوئی تمہارا مددگار نہ ہو وہ تمہیں پھر سمندر کا سفر کرا کے اور باد مخالف کو بھیج کر تمہیں غرق کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ چاہے تو تمہارے سر کے اوپر سے یا تمہارے پیروں تلے ہی سے تم پر عذاب بھیج دیں یہ مشرقین سے خطاب تھا مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تنبیہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہاں ہم چند احادیث ذکر کریں گے جو اسی سے متعلق ہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے امام بخاری نے اس آیت مندرجہ بالا کے بارے میں فرمایا کہ یلبی سکم یعنی تم پر فرقے بن بن کر آپس میں تفرقہ بندیاں کرنے لگو اور ایک دوسرے سے لڑ بیٹھو یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایسے عذاب میں بھی تمہیں مبتلا فرما سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت کی دعائیں صحیح بخاری سنن ترمیدی وغیرہ میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری یعنی عذاب من فوقکم والی تو رسول اللہ نے فرمایا اعوذ بوجہی بی کا کہ اے اللہ میں آپ کے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں اور تحت ارجولی یعنی وہ اللہ اس پر بھی قادر ہیں کہ عذاب کو تمہارے پہلوں ترے سے لے آئے اس کے وقت بھی فرمایا اعودبی وجہ کا یعنی اے اللہ میں آپ کے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں اور جب اللہ کے اس فرمان او یلبسکم کمشی یا تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑوا دے سنا تو فرمایا یہ نسبتاً پہلے کے دو عذابوں کے سہل ہے صحیح مسلم اور مسند احمد میں ایک حدیث بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور مسجد بنی معاویہ میں آئے وہاں رسول اللہ نے دو رکعتیں پڑھیں ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر رسول اللہ دیر تک رب عز و جل سے مناجات میں مصروف رہے پھر فرمانے لگے کہ میں نے تین باتوں کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میری امت فرعونیوں کی طرح غرق ہو کر تباہ نہ ہو اور قحط سے ہلاک نہ ہو اور ان کے گروہوں کے اندر جنگ برپا نہ ہو جائے تو پہلی دو باتیں تو منظور کر لی گئیں اور تیسری بات منظور نہ کی گئی نسأل اللہ العافیہ اللہ اللہ ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس فتنے سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں جو بظاہر نظر آتا ہو اور جو چھپا ہوا ہو مسند احمد میں جابر ابن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مقام بنی معاویہ میں آئے جو انصار کا ایک گاؤں ہے اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھی تھی میں نے کہا ہاں اور ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا پھر پوچھا وہاں رسول اللہ نے کن تین باتوں کی دعا کی تھی میں نے کہا رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ کوئی دشمن میری امت پر غالب نہ ہو اور قحط انہیں ہلاک نہ کرے تو یہ دونوں باتیں منظور کر لی گئیں اور یہ بھی دعا کی تھی کہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو تو یہ دعا قبول نہ ہوئی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا چنانچہ قیامت تک مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوتی رہیں گی نعوذ باللہ ہم سب اللہ کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ مرنے سے پناہ مانگتے ہیں یہ حدیث صحا ستہ میں درج نہیں ہے لیکن اس کی اسناد جید اور قوی ہے سنن ابن ماجہ میں معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا گیا کہ ابھی چلے گئے ہیں جہاں جاتا کہا جاتا کہ ابھی یہاں سے چلے گئے ہیں حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ کو ایک جگہ نماز پڑھتے دیکھا میں بھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا رسول اللہ نے بہت لمبی نماز پڑھی نماز کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی رسول اللہ نے فرمایا میں صلاحت خوف و رغبت پڑھ رہا تھا پھر رسول اللہ نے انہیں اپنی تین دعاؤں کا ذکر فرمایا جو ابھی گزشتہ حادیث میں گزری سنن ترمیدی نسائی مستد احمد وغیرہ میں خباب ابن رضی اللہ عنہ مولا بنی زہرہ سے روایت ہے جو بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے کہتے ہیں کہ ایک دن میں تمام رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا رہا حتیٰ کہ جب رسول اللہ نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہ نماز امید اور رجا کی تھی جس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے تین باتوں کی درخواست کی تھی اس کے بعد پوری حدیث مذکور ہے اس حدیث کو سہا ستہ میں نسائی نے روایت کیا ہے ابو مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے نافع ابن خالد الخزائی کیا یہ حدیث تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہے تو کہا ہاں میں نے ان لوگوں سے سنا جنہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا مسند احمد میں شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے زمین کے مشرق و مغرب قریب کر دیے گئے اور یہ کہ میری امت ان سب پر مالک ہو جائے گی اور مجھے دونوں خزانے دیے گئے ہیں خزانے ابیض بھی اور خزانے احمر بھی یعنی سونا اور چاندی اور میں نے سوال کیا تھا کہ اس کے ساتھ اے اللہ یہ بھی ہو کہ میری امت قحط سے نہ مرے اور نہ کوئی دشمن ان پر ایسا مسلط ہو کہ عمومی ہلاکت لا ڈالے اور ان میں گروہ بندی نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد میں نے جو تقدیر قائم کر دی وہ ہو کر رہے گی میں نے تمہاری دونوں باتیں تو منظور کی لیکن تمہاری امت بعض کو بعض ہلاک کرے گی یا قید کیا کرے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر اپنی امت پر خوف ہے تو گمراہ اماموں اور سرداروں کا ہے جب ایک بار میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو پھر نہ رکے گی اور قیامت تک آپس میں جنگ و جدال کا سلسلہ قائم رہے گا اللہ ہمیں ان فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور آپسی انتشار اور آپسی خلش اور آپسی حسد و کینہ و کپٹ اور بغد اور عداوتوں کو اپنی رحمت و فضل سے دور فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت نیز منہج سلف پر اکھٹا فرمائے معجم الکبیر نیز مسند بزار میں نافع ابن خالد الخزائی رحمہ اللہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے جو کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے اور بیعت رضوان تحت الشجرہ میں سے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لوگ آپ کو گھیرے ہوئے تھے رسول اللہ نے ہلکی نماز پڑھی لیکن رکو و سجود کامل کیا لیکن جب جلوس کیا تو جلوس بہت طویل تھا حتیٰ کہ ہم میں سے بعض بعض کو اشارہ کرنے لگے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں صلاحتِ رغبت و رحبت پڑھ رہا تھا یعنی ایسی نماز جس میں امید لگائی جائے اور ڈرا جائے پھر ان تینوں باتوں کی پوری حدیث درج ہے وہ یہ حدیث سنا چکے ہیں تو میں نے کہا کیا تمہارے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے اور اپنی ان دس انگلیوں کے برابر دس دفعہ اس کے بعد اور کئی حدیثیں اسی نوعیت اور اسی مضمون کی درج ہیں جن کا بار بار ذکر ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والے کے لیے غیر ضروری ہے آسمانی عذاب سے پتھراؤ مراد ہے اور پاؤں تلے کے عذاب سے زمین میں دھس جانا مراد ہے یہ چار چیزیں تھیں جن میں سے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پچیس برس بعد ہی ظاہر ہونے لگیں یعنی آپس میں اختلاف رائے اور گروہ بندی اور مسلمانوں کی دو پارٹیوں میں جنگ و جدال رجم اور خصف یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش اور زمین میں دھسا دیے جانے کے عذابات سے یہ امت محفوظ و معمون رہے گی اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں یا ممبر پر چیخ چیخ کر فرماتے تھے کہ اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ کی آیت اتر چکی ہے اگر عذاب آسمان سے آئے گا تو کوئی نہیں بچے گا اور اگر پاؤں تلے سے آئے گا تو تم زمین میں دھس کر ہلاک ہو جاؤ گے اگر جماعتوں میں بٹ جاؤ گے اور آپس میں جنگ چھڑ جائے گی تو یہ سب سے بدتر بات ہوگی ابن عباس صدی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس آیت میں عذاب من فوقکم سے برے پیشوا مراد ہیں اور تحتی ارجولی کم سے برے خادم اور برے پیر مراد ہیں یا یہ کہ عمرہ اور غربا مراد ہیں واللہ عالم ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ قول ایک توجہ رکھتا ہے لیکن قول اول اظہر و اقوا ہے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی صحت کی گواہی اللہ پاک کا یہ قول دیتا ہے امین تم منفِ سما یعنی کیا تم اے انسانوں اس بات سے محفوظ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دیں اور وہ بھڑکنے اور ابلنے لگے یا اس بات سے محفوظ ہو کہ آسمان سے پہلے کی قوموں کی طرح پتھر برسائے ان قریب تم جان لوگے کہ میری اندیشہ دہانی کتنی صحیح تھی سنن ترمیدی میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا فلاں شخص نے آپ کو سلام عرض کی اس سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے دین میں نیا عقیدہ ایجاد کیا ہے اگر اس نے دین میں نیا عقیدہ ایجاد کیا ہے تو اسے میرا سلام نہ پہنچانا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اس امت میں یا میری امت میں یہ شک راوی کی طرف سے ہوا ہے تقدیر کا انکار کرنے والوں پر خصف مسخ یا قذف کا عذاب ہوگا خصف کہتے ہیں زمین میں دھسا دیے جانے کو مسخ کہتے ہیں صورتوں کے تبدیل کرنے اور قزو کہتے ہیں پتھروں کے عذاب کو قیامت سے پہلے ان آیات یعنی نشانیوں کا ظہور ہوگا اور انشاء اللہ تعالی اس کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا یلبسکم شیعان سے مراد فرقہ ہائے مختلفہ ہیں یعنی الگ الگ فرقے پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وہ بِهِ ابھی ہی قو مکھ و الحق یعنی آپ کی قوم اے نبی وہی کو جھٹلائے گی حالانکہ وہ حق ہے آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارا کوئی سر دھرا تو ہوں نہیں نہ ذمہ دار ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے قریب میں تم کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا